اور تم انہیں دیکھو گے کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں ذلت سے دبے لچی چھپی نگاہوہے دیکھتے ہیں اور آمان والے کہیں گے بے شک ہار نقصان میں وہ ہیں جو اپن جان اور اپنی گھر والے ہار بیٹھے قامت کے دن سنتی ہو بے شک ظلم ہمیشہ کے عذاب میں ہے